عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر اسلامی خواتین اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت اونچا مقام فضیلت والا مقام شرافت والا مقام دے کر بھیجا جس آدمی کا جتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے ایک گھر میں باپ ہے ماں ہے بچے ہیں اور چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں ہیں اور کام کرنے والی خادمہ ہے اور کار چلانے والا ڈرائیور ہے سب انسان ہیں لیکن جو کمانے والا باپ ہے کارخانہ چلانے والا دکان چلانے والا فیکٹری میں ملازمت کرنے والا اس سے گھر کے سارے افراد ڈرتے ہیں بیگم بھی اس سے خوف کھاتی ہے اولاد بھی اس سے جھجکتی ہے اور نوکر بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے حالانکہ انسان نوکر بھی ہے انسان خادمہ بھی ہے اور انسان ڈرائیور بھی ہے لیکن چونکہ اس کا مقام اونچا ہے یہ باپ ہے یہ بیوی کا شوہر ہے اور یہ نوکر کا اجمان ہے یہ گھر کی ذمہ داری سنبھالنے والا ہے اس لیے سب اس کا احترام کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور بچہ بچہ کام مالک کو بلا کر خدمت لیتا ہے کہ آیا خادمہ آؤ میرے جوتے وہاں رکھ دو اور جا کر پینسل دکان سے لے کر آؤ بک لے کر آؤ پڑوس سے یہ لے کر آؤ وہ لے کر آؤ اس لیے کہ اس کا مقام نیچا ہے دنیاوی اعتبار سے تو جس کا مقام جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ اب باپ ہے شوہر ہے مقام تو اونچا ہے ذمہ داریاں بھی زیادہ چھوٹے کے بڑوں کے طبیعت کا خیال کرنا اور گھر کے اچھے برے کا خیال کرنا مہمانوں کا خیال کرنا سواری کا خیال کرنا نوکر کی تنخواہ کا خیال کرنا بچوں کی فیس کا خیال کرنا اور بیوی کے نام نقطے کا خیال کرنا کرائے ادا کرنا کرنٹ کی بل ادا کرنا دودھ کا پیسہ ابار کا پیسہ گیس کا پیسہ اب بڑا مقام ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ ہے اب نوکر چھوٹا مقام ہے اس کی ذمہ داری نہیں کچن میں گیس ہے نہیں ہے یہ نوکر کی ذمہ داری نہیں ہے دیواروں پر پیل اچھا ہے خراب ہے یہ نوکر کی ذمہ داری نہیں ہے گھر میں دودھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے چائے بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے بریانی بن رہی ہے دال بن رہی ہے نوکر کی ذمہ داری نہیں تو میری مائیں اور بہنیں جس کا جتنا مقام اونچا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ذمہ داری بھی اسی کی شاع نشان دیتے ہیں دیکھو ایک چمار ہے ایک بنگی ہے بنگی کا کام کچرا اٹھانا اور بیت الخلا صاف کرنا چمار کا کام چپل سینا اور ایک ایم ایل اے ہے ایم پی ہے چیف منسٹر ہے انسان دونوں ہیں بنگی بھی انسان ہے چیف منسٹر بھی انسان ہے لیکن اس کو عزت زیادہ ہے اس لیے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں چپل سی لیا پیسے لے لیا اپنے خاندان پریوار کو پال لیا گنگی نالیوں کو صاف کر دیا بیت الخلا کو صاف کر دیا اور اپنے پریوار کا جینا کر لیا لیکن جو چیف منسٹر ہوتا ہے پوری ریاست کی اس پر ذمہ داری پولیس میں کی کھانے کی پینے کی زمین کی یہ تمام ذمہ داریاں ٹرانسپورٹیشن کی پیٹرول کی تیل کی ڈپو کی تو مقام اونچا ہے ذمہ داریاں زیادہ ہیں میری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر زمین و آسمان کے مخلوق کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کے مقام کو میں نے اونچا کیا تو قاعدے کے اعتبار سے انسان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اب اگر انسان کی طرح کام کرنے لگے چیف منسٹر چپل سینے لگے اور chief minister M L A M P minister بیت الخلا صاف کرنے لگے لوگ کہیں گے بھائی بھنگی میں میں اس کیا وہ گاڑی بھی نہیں چلاتا اس کے لیے ڈرائیور دیتے ہیں اس لیے کہ اس کا مقام ہے اس کی عزت ہے وہ آرام سے کھائے وہ کھانا نہیں پکاتا پکا پکایا کھانا اس کے سامنے بادشاہ کے سامنے رکھتے ہیں اگر بادشاہ کچن کا کام کرنے لگے بادشاہ چپل سینے لگے اور بادشاہ اونٹوں کو اور گدھوں کو اور گھوڑوں کو سوارنے لگے غسل دینے لگے لوگ کہیں گے بھائی عجیب بے وقوف قسم کا بادشاہ ہے ایک تالی کے اشارے پر ہزاروں نوکر حاضر ہو جائیں گے اور یہ ہے بے وقوف کہ جانوروں کو دھلا رہا ہے نہلا رہا ہے بہانا صاف کر رہا تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے میری مائیں اور بہنیں آج مسلمان کیا کام کر رہا ہے ہندو کارخانہ چلاتا ہے مسلمان بھی کارخانہ چلاتا ہے ہندو ٹیلر ہے مسلمان بھی ٹیلر ہے ہندو دودھ بیچنے والا ہے مسلمان بھی دودھ بیچنے والا ہے ہندو درزی ہے مسلمان بھی درزی ہے ہندو ایم ایل اے ہے مسلمان بھی ایم ایل اے ہے ہندو اپنی راشن ڈپو چلاتا ہے مسلمان بھی اپنی راشن ڈپو چلاتا ہے وہ اس کی بسیں ہیں اس کی بھی بسیں ہیں پتھر کا کاروبار اس کا ہے اور پتھر کا کاروبار اس کا ہے کیا فرق ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کیا مسلمان کی ذمہ داری یہی کہ وہ پتھر کا کارخانہ چلائے ڈپو چلائے چلر دکان چلائے ٹیلر بنے میکینک بنے ٹنکر بنے الیکٹریشن بنے فریج مرمت کر کیا بھی کرتے ہیں تمہارے شوہر وہ فریج کا کام کرتے ہیں اے سی کا کام کرتے ہیں تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں ہمارے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں سعودی عرب گئے ہوئے ہیں ہندو بھی گیا ہوا ہے مسلمان کیا کر رہا ہے مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے یہ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا درجہ جو مسلمان کو ملا ہے خیر امت کا کن تم خیر امت ان اخرجت بالمعروف و تنہون معروف المنکر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو امر بل معروف کرتی رہو نہیں کرتے رہو کیا کر رہا ہے مسلمان سوائے کہ سعودی میں ہے انگلینڈ میں ہے امریکہ میں ہے بلڈنگیں تعمیر کر رہا ہے اور زمینوں کا کاروبار کر رہا ہے پیسہ آنے پر ہندو بھی خوش ہو رہا ہے اور پیسہ آنے پر مسلمان بھی خوش ہو رہا ہے پیسوں کے جانے پر ہندو بھی رو رہا ہے اور پیسوں کے جانے پر مسلمان بھی رو رہا ہے کیا فرق ہے میری ماں اور بہن اللہ نے آقا کا غلام اسی لیے بنایا اللہ نے آقا کی امت میں ہمیں اسی لیے پیدا فرمایا ہمیں اپنی خبر کی کوئی فکر نہیں اپنے حشر کی کوئی فکر نہیں اللہ کے پیغام کو کائنات کے چپے چپے میں عام کرنے کی کوئی فکر نہیں اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث ڈالنے کی کوئی فکر نہیں آغا کے طریقے پر چلنے کی کوئی فکر نہیں یہ بھی کوئی مسلمان ہے وہ عورت بیوٹی پارلر جاتی ہے مسلمان عورت بیوٹی پارلر جا رہی ہے وہ گھنٹوں آئنی کے سامنے رہتی ہے مسلمان عورت بھی رہتی ہے اللہ نے کیا کہا واقم نہ صلاح واسی نہ زکا واقع اللہ و رسولہ نماز کو قائم کر زکات کو ادا کرتے رہا اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہنا اور گھروں کے اندر لازم پکڑ لو پھرنا تمہارا کام نہیں ڈیوٹی کرنا تمہارا کام نہیں پیسہ کمانا تمہارا کام نہیں عورتوں کو کہا مرد کمائیں گے باپ بن کر کمائے گا بیٹی کو پالے گا شوہر بن کر کمائے گا بیوی کو پالے گا بھائی بن کر کمائے گا بہنوں کو پالے گا عورت پر ذمہ داری رکھی ہی نہیں شادی میں کہا کہ عورت پر خرچہ نہیں جو کچھ خرچہ ہوگا وہ شوہر کرے گا مہر وہی دے گا اب معاملہ پورا الٹا ہو گیا جن کی لڑکیاں ہیں وہ پریشان ہیں اور لڑکے والے مست ہیں کہ ہم لڑکیوں کا کھائیں گے ان کے دیوں میں پلیں گے ان کا جہیز لیں گے ان کا تلک لیں گے ان کے جوڑے کی رقم لیں گے اور لڑکی مالدار گھرانے کی ہو گھر ملے گا بنگلہ ملے گا پراپرٹی ملے گی پورا معاملہ الٹا ہو گیا اللہ نے مرد کو ذمہ داری دی بیوی کو پالنے کی اللہ نے مرد کو کہا ولیمہ کرنا اللہ نے مرد کو کہا مہارا ادا کرنا اللہ نے مرد کو کہا کہ عورت کے دل کو جیتنا اب یہاں معاملہ الٹا ہو گیا شادی کون کرے گا عورت کرے گی جوڑے کو کون عورت دے گی اور اس کے بعد ولیمہ کرنا مرد کی طرف سے سنت تھا کہا کہ نہیں اب نکاح کی دعوت ہوگی اور نکاح کی دعوت لڑکی والے کریں گے ولیمہ بیس آدمیوں کا پچیس آدمیوں کا ہوگا تو نکاح کی دعوت دو ہزار آدمیوں کی ہوگی ہم نے پوری شریعت کو پورے دین کو پلٹ کر رکھ دیا ہے اب ہم نے مزاج کو پلٹ دیا اللہ تبارک تعالیٰ میں نے نظام کو پلٹ دیا ہماری عزت کو ذلت میں بدل دیا ہماری صحت کو بیماری میں بدل دیا ہماری اونچائی کو اور ہماری رفت کو ہماری بلندی کو گراوٹ میں بدل گیا آج پورے عالم کے اندر مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے اور پورے عالم کے اندر مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں ہے جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے ان کے نوجوانوں کو گرفتار کر سکتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا سکتا ہے ان کی عورتوں کی عزت اور آبرو کو لوٹ سکتا ہے ان کی جائیداد اور پراپرٹی پر قبضہ کر سکتا ہے کوئی سنوائی نہیں اسرائیل حملہ کرتا ہے امریکہ حملہ کرتا ہے یہود حملہ کرتے ہیں نسارا حملہ کرتے ہیں کافر حملہ کرتے ہیں مشرقین حملہ کرتے ہیں میری مائیں اور بہنیں ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان کے نام سے دنیا کامتی تھی کافر بغلیں جھانک کر اپنی منزل کی طرف واپس چلے جایا کرتے تھے ارے انسان کو انسان جنگل کے درندے بھی مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے سے کام جاتے تھے حضرت عبا ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر جب افریقہ کے جنگلوں میں گئے تو آپ نے فرمایا امیر تھے آپ صحابہ اکرام نے کہا اے ابا یہاں پر تو جانور ہیں یہاں کیسے ہم رہیں گے حضرت عقبہ نے جانوروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا جانوروں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یہاں پر دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے کارخانہ لگانے کے لیے نہیں آئے روپیہ دینے لینے کے لیے نہیں آئے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا نہیں ہم اللہ کے کلیمے کو اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر پھیلانے کے لیے آئے اگر تم عزتیں چاہتے ہو تو دم دبا کر اس جنگل کو خالی کر دو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبا رضی اللہ تعالیٰ نہ کے اس اعلان کے بعد جانور اپنی گودوں میں بچوں کو لے کر جنگل کو چھوڑ کر جانے لگے میری مائیں اور بہنیں ایک وقت وہ تھا کہ جنگل کے درندے مسلمانوں کی بات سنا کرتے تھے ایک وقت وہ تھا کہ میری مائیں اور بہنیں زمین کے درندے وشی جانور مسلمانوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے ایک صحابی تھے صاحب تھے صحابی نہیں تھے اللہ والے تھے انہوں نے دعا کی اے اللہ جنت کے اندر جو میری بیوی بننے والی ہے اگر دنیا کی کوئی نیک و کار عورت جنت میں میری زوجہ بننے والی ہو میری تمنا ہے مولا کہ دنیا میں تو میرا اس کا اس کا مجھے دیدار کرا دے اللہ نے کہا کہ یہ آخرت کا معاملہ ہے کہنے لگے نہیں اے اللہ دیدار کرا دے اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پناہ بیابان میں جاؤ پناہ جنگل میں جاؤ گئے جنگل میں اللہ سے پوچھا کہاں کہاں کے دیکھو وہاں پر ایک بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے آج ہمارے پاس عزت کیا ہے قیمتی کپڑے پہننا قیمتی مال ڈالنا عمدہ گھروں میں رہنا قیمتی مکانات میں رہنا ماربل کے بیت الخلا میں پیشاب پاخانہ کرنا اور قیمتی سواریوں کے اندر سوار ہو کر جانا میری مائیں اور بہنیں اس جھوٹی شان کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اللہ کی قسم اگر کپڑے پہننا عزت کی بات ہوتی عمدہ مکانوں میں رہنا عزت کی بات ہوتی میرا اللہ حضرت فاطمہ کو اتنا عمدہ مکان دیتا اتنا عمدہ مکان دیتا کائنات میں اس جیسا قیمتی مکان کوئی اور نہ ہوتا اور حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لگتے جگر آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنتی عورتوں کے سردار میری مائیں اور بہنیں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ فاطمہ میں صرف تنہا نہیں آ رہا ہوں میرے ساتھ میرے صحابی حضرت عمران ہیں جو تیرے غیر محرم ہیں ذرا پردے میں رہ جانا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا میرے گھر کے اندر صرف ایک چادر ہے جو میرے جسم کو لپٹی ہوئی ہے ابا جان اگر میں اس کا پردہ کر لیتی ہوں تو میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے اور اگر میں اس کو ڈھانک لیتی ہوں اپنے جسم پر تو میرے گھر میں اے اے اللہ ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم میرے گھر میں ایک چندی ٹکڑا نہیں ہوگا دوسرا میری مائیں اور بہنیں الماری کھولے تو دھن دھن جو ہے درجوں کپڑے گریں گے اور عورت شکایت کرے گی بچوں کے منہ میں بات ہوگی پہننے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا نہیں نسائی اہل جنتی فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ کے گھر میں ایک چادر ہے حضرت فاطمہ رو کر کہتی ہیں ابو اگر پردہ کر لیا جائے تو فاطمہ ننگی ہو جائے گی فاطمہ کے جسم پر کپڑا ڈھانک لیا جائے ابو جان تو پھر بے پردگی ہوگی اس لیے برائے مہربانی آپ تو تشریف لائیں اس لیے کہ میں اپنے جسم پر کپڑا ڈھانپ کر بغیر پردے کے بیٹی باپ سے بات کر سکتی ہے برائے کرم حضرت عمران کو اپنے گھر نہ لے آئیں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ گئے اپنے جسم مبارک سے چادر کو نکال کر حضرت فاطمہ کی طرف پھینکا فرمایا کہ فاطمہ جسم کے کپڑے کو جسم کے پردے کو پردہ رہنے دو اور اس کو پردے کے طور پر استعمال کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پر کفایت کر لے گا یہ کہہ کر آپ نے اپنے صحابی حضرت عمران ابن حسین کو وہاں پر لے کر گئے میری مائیں اور بہنیں کپڑوں پر مر مرنے والی عورتیں نہیں تھیں وہ زیورات پر فدا ہونے والی آج محنتیں آج عورتیں مردوں کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ حلال کمائی کے دائرے سے حرام کمائی کی طرف قدم بڑھائیں وہ سود میں ملوث ہوں وہ رشوت میں ملوث ہوں وہ دوسروں کے پیسے دبانے کے اندر ملوث ہوں ایک انسان دوسرے انسان کا پیٹ مار کر کھا رہا ہے ایک انسان دوسرے انسان کا خون چوس رہا ہے ایک انسان دوسرے انسان کی عزت آبرو اور مال پر جان پر حملہ کر رہا ہے ہم آور ہے میری مائیں اور بہنیں کیا ماجرا ہے ہے کیا معاملہ کہ ہمیں حضرت فاطمہ کی زندگی کیوں یاد نہیں خود اپنے ہاتھ سے چکی پیسا کرتی تھی ہاتھوں پر گٹے پڑ جایا کرتے ایک ہاتھ سے چکی ایک پاؤں پر انگوٹھے سے حضرت حسن حضرت حسین کا جھولا بندہ ہوا اور ایک ہاتھ میں رب کا قرآن پڑھ رہی ہے اور جب صبح ہو جاتی ہے حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے اللہ نے رات کو چھوٹا کر دیا اور اگر رات ہوتی تو میں ساری رات قرآن شریف کو بڑھا کر دیا میری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مصاحب کو فرمایا جاؤ تم کھلا جنگل کے اندر تم جنت کی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو نا آج قیمتی منگلوں میں رہنا اپارٹمنٹ میں رہنا کاروں میں پھرنا ڈائننگ ٹیبل پر قیمتی ساز و سامان میں برتنوں میں کھانا کانچ کے برتنوں میں چاندی کے برتنوں میں ہم شان سمجھتے ہیں آدمی چاندی کے برتن میں کھائے کانچ کے برتن میں کھائے مٹی کے برتن میں کھائے کھانا ہی تو بننا ہے آدمی سونے کے گلاس میں پانی پیئے یا ایک مٹی کے برتن میں پانی پیئے پیشاب ہی تو بننا ہے ایسا نہیں ہے کہ سونے کے گلاس میں اگر وہ پانی پی لے گا تو جسم اس کا طاقتور ہوگا اور جوانی لوٹ کر آ جائے گی اور مٹی کے برتن میں پانی پیے گا رہی صحیح جوانی تک کچھ نہیں ہوگا یہ سب آنکھوں کا پھیر پھیر ہے یہ دنیا کا دھوکہ ہے اللہ نے دنیا کو بنایا اور بنانے کے بعد صاف ارشاد فرما دیا بلا طرق الحیات دنیا بلا لہر بلا کہ دیکھو یہ دھوکے کا گھر ہے دکھتی کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے پہاڑ کو دور سے دیکھو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پورے پہاڑ کو گھاس نے گھیر لیا ہے کوئی کاٹا نہیں کوئی چبن نہیں لیکن جب دور کا پہاڑ آدمی نزدیک سے دیکھتا ہے یا اللہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں یہاں تو کاٹے ہی کاٹے ہیں نوکیلے پتھر ہیں اور کیسے کوئی آدمی چڑھ پائے اور دور سے یا اللہ میرے بچھانے سے تو یہ پہاڑ کی گھاس اور ہریالی اور سرسبز و شادابی بہتر ہے یہاں میں سو سکتا ہوں لیٹ سکتا ہوں چل سکتا ہوں پھر سکتا ہوں اور قریب میں آئے نوکیلے پتھر اور گرم گرم بھاپ بنڈوں سے جو آتی ہے آدمی گھبرا ہو جاتا ہے ڈر جاتا ہے یہ دنیا کا دھوکہ ہے میری مائیں اور بہنیں ریگستان میں جہاں بالو ہوتی ہے آدمی جب سفر کرتا ہے اور ریگستان جہاں ہوتی ہے عموماً وہاں پر دھوپ زیادہ سخت ہوتی ہے عرب میں بالو ہے تو وہاں کی گرمی بہت سخت ہے ہندوستان کے اندر راجستھان ہے وہاں بالو ہی بالو ہے تو وہاں کی گرمی بھی بہت سخت ہے تو میری مائیں اور بہن جب آدمی مسافر بالو میں سفر کرتا رہتا ہے اور پیاس بڑی شدت کی لگتی ہے تو ایک جگہ اس کو لگتا ہے کہ یہاں پر پانی موجود ہے اور اس کے بعد قریب جاتا ہے قریب جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ پانی نہیں بلکہ یہ بالو کی نرم ایک کھڈے کی شکل ہے جو دور سے ہمیں تالاب نظر آ رہا تھا اس کو سوراخ کہتے ہیں عربی میں اس کو سوراخ کہتے ہیں یہ دنیا ایسے ہی ہے یہ دنیا ایسے ہی ہے جن عورتوں نے زیور پہن لیا کیا ان کا مقام اونچا ہو گئے جو لوگ قیمتی مکانات میں رہ گئے کیا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو گئے کیا پیٹ کا درد نہیں آتا کیا ڈلیوری کا درد ان کو نہیں آتا کیا ان کے جو ہے آنکھوں کے اندر گندگی نہیں آتی کیا بالوں کے اندر جو نہیں پڑتی یہ سب باہر کی چیزیں ہیں انسان کے جسم میں داخل ہونے والی کوئی چیز ہے وہ جنت کی ہوا ہے اگر وہ نمازیں پڑھتی ہے قرآن پڑھتی ہے اللہ کا نام لیتی ہے اللہ کے نبی کا نام لیتی ہے شوہر کی خدمت کرتی ہے اولاد کی صحیح دینی تربیت کرتی ہے تو وہ جیتی جاگتی جنتی عورت ہے جسے ہر کوئی چاہتا ہے اور جسے مال کی وجہ سے کوئی چاہتا ہے اور اس کے حسن کی وجہ سے کوئی چاہتا ہے حسن جانے کے بعد جتنے چاہنے والے تھے گالیاں دینے والے اس سے زیادہ ہو جائیں گے ایک عورت بڑی خوبصورت تھی اور چہرہ بڑا حسین تھا خاندان والے بعض لوگ تو جلیں گے اور کچھ لوگ تعریف کریں گے دیکھو جی یہ چاند جیسی عورت ہے اب اس کے بیماری لگ گئی خدا نہ کرے کینسر ہو گیا اور اسے شوگر ہو گئی اور اسے بی پی ہو گئی چہرے کی رونق ختم ہو گئی تو تعریف کرنے والے سو تھے لیکن اب سارے لوگ منہ پر جھوتو کریں گے اللہ نے چاند جیسی اس عورت کو بنایا تھا خدا جانے اس کا کیا عمل تھا اس نے مرد کا کیا حق مارا اولاد کا کیا حق مارا ماں باپ کا کیا دل دکھایا ساس اور سترے کا کیا دل دکھایا دیکھو آج اس کے چہرے سے لوگ بنا مانتے ہیں تو پسند کرتے ہیں حسن کی وجہ سے حسن کے جانے کے بعد گالیاں دیتے ہیں جو پسند کرتے ہیں دولت کی وجہ سے دولت کے جانے کے بعد گالیاں دیتے ہیں جو پسند کرتے ہیں زیور کی وجہ سے زیور جانے کے بعد گالیاں دیتے ہیں دین آ جائے اور عورت مرد جتنا بڈا ہوگا بڈی ہوگی عزت بڑھتی چلی جائے گی گلی کے ہندو کے بچے چچا چچا کہہ کر دادی دادی کہہ کر کہیں گے سلام علیکم دادی جان سلام علیکم چچا جان ہمارے سر پر ہاتھ پھیرو ہمیں دم کرو غیر اعتبار کریں گے اور مال پر اعتبار کرو گے حسن پر اعتبار کرو گے خوبصورتی پر اعتبار کرو گے یہ ڈھلنے والی چیز ہے سورج نکلتا ہے تو کبھی سورج سر پر قائم نہیں رہتا ایک وقت وہ آتا ہے کہ مغرب کے وقت ڈوب جاتا ہے چاند نکلتا ہے اور چودھری میں پہنچ کر پورے شباب پر دنیا والوں پر چھا جاتا ہے اپنی کرنیں بکھیر دیتا ہے اپنی خوبصورت چاندنی سے دنیا والوں کے دل کو جیت لیتا ہے خوش کر دیتا ہے اور جیسے ہی سترہ اٹھارہ انیس بیس تاریخ ہوتی ہے چاند کی چاندنی چھننے لگتی ہے چاند کا حسن جانے لگتا ہے اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ باپ کی تاریخ رات آتی ہے اور اس تاریخ رات میں چاند کا وجود ختم ہو جاتا ہے ابھرنے والا چاند چاندنی چلی گئی طلوع ہونے والا سورج اپنے سروں پر آ کر اپنی چمک دمک دکھا کر مغرب کے وقت چلا جاتا ہے دنیا میں کسی کے سر پر ہمیشہ سورج نہیں رہتا دنیا میں کسی کے سر پر ہمیشہ چودھری کا چاند نہیں رہتا اور دنیا کے کسی آدمی کے سر پر ہمیشہ جوانی ہمیشہ حسن ہمیشہ مال ہمیشہ دولت ہمیشہ خوبصورتی ہمیشہ عزت کا تاج نہیں رہتا اگر دین ہے اگر تقوی ہے اگر اللہ کا خوف ہے جیسے چاول جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا قیمتی ہوتا ہے دین میں جتنا آگے بڑھیں گے اللہ اتنی عزت کو آگے بڑھائے گا بوڑھے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے سفید بال ہیں غیر بھی عزت کرتا ہے اکرام کرتا ہے احترام کرتا ہے میری مائیں اور بہنیں وہ عورت یہ صاحب ڈھونڈتے ہوئے گئے تو یہ خواب سجا کر گئے تھے بڑے حسین ہوں گے بڑے جمیل ہوگی قیمتی پوشاک ہوگی قیمتی کپڑے اللہ سے پوچھنے لگے اللہ وہ جنتی عورت کہاں وہ جنتی ملکہ کہاں وہ جنتی زوجہ کہاں اللہ نے کہا نظر نہیں آ رہا ہے یہ دیکھو وہ بنڈے پر بیٹھی ہوئے چٹان پر بیٹھی ہوئی ہے اللہ یہ دیکھنے میں کالی کلوٹی بدسورت شکل میں کوئی جازویت نہیں اور کپڑے لگتا ہے کہ پیون لگے فقیروں کے کپڑے پہنی ہوئی ہے اور یہ جنت میں میری ساتھی بنے گی اور زوجہ بنے گی اور قریب گئے تو دیکھا کہ ایک ندی ہے اور وہ عورت بکریوں کی چرواہن ہے یعنی بکریوں کو چرانے والی خدمت کرنے والی اتنی یعنی اس کا مقام دنیا کے اعتبار سے نچلا مقام بکریوں کو چرانے والی اور اللہ نے اس کا درجہ اتنا بلند کیا کہ دنیا میں ان کے شوہر کو کہہ دیا کہ اگر تم اپنی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو جنتی عورت کو تو اس عورت کو جا کر دیکھو تو وہاں پر دیکھا کہ وہ چرانے بکریاں چرانے والی عورت بکریوں کو چھوڑ دی ہے بکریوں کا جو دشمن ہوتا ہے جنگل میں بھیڑیا ہوتا ہے بھیڑیا شیر اگر بکری کو دیکھتا ہے چھوڑتا نہیں یہ گئے قریب کے اندر تو کہا السلام علیکم وعلیکم السلام تو جواب میں فوراً کہا اس عورت نے کہا اللہ نے ہمارا نکاح تو جنت میں کیا ہے تم یہاں کیسے آ گئے یہ تو اللہ سے دعا کر کر جنت کی عورت کو دیکھنے کے طلبگار بن کر گئے تھے لیکن اس عورت نے اس جنتی بیوی نے اس شوہر کو دیکھ کر فوراً بھاپ لیا یہ میرا جنتی خامن ہے ڈانٹنے لگے ہماری تمہاری ملاقات کا وعدہ جنت کا ہے یہاں تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں اچھا پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ اتنی بڑی یہ جنتی عورت ہے کہ دیکھنے میں بکریاں چراتی ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہے پیون لگے کپڑے پہنتی ہے اور اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا میں تو دعا کر کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ کر میں نے جنتی عورت کو پہچانا یہ بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتے پڑھتے جنگل میں مجھے دیکھ کر کہہ دیا کہ جنت میں میں اس سے ہونے والا پتی ہوں اور خامین ہوں ماشاء اللہ واقعی یہ جنتی عورت ہوگی کہنے لگا ٹھیک ہے ہماری ملاقات جنت میں ہوگی لیکن یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ کے اندر پانی پی رہے ہیں شیر بکری کو نہیں چھیڑتا اور بکری شیر سے نہیں ڈرتی بھیڑیا اور بکرے ایک جگہ پانی پی رہے ہیں دونوں آپس میں ڈر نہیں رہے ہیں یہ کیا ماجرا ہے حالانکہ شیر جو ہے دشمن ہے بکری کا اور بھیڑیا دشمن ہے بکرے کا یہ کیسے آپس میں دوستی ہو گئی اے میرے خامن جنتی کیا تجھے پتا نہیں کہ بندوں کا معاملہ اللہ سے درست ہو جاتا ہے بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے تو اللہ اس کے دشمن میں آپس میں صلح کرا دیتا ہے میں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ میری بکریوں سے اس کے دشمنوں کو راضی کر لیا ہے اب کوئی میرے بکری کا دشمن اس پر حملہ نہیں ہوتا میری مائیں اور بہنیں ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کریں شوہر تابع ہو جائے گا نہ کسی درگاہ میں بنگڑی ٹانگنے کی ضرورت ہے نہ کسی جالی پر تالا لگانے کی ضرورت ہے نہ کسی جو ہے اس کے اندر دودھ ڈالنے کی ضرورت ہے نہ لیمبو ناریل کی ضرورت ہے نہ تعویذ پلیتے کی ضرورت ہے اللہ کو راضی کرو قابل تابع ہو جائے گا اولاد متی پر بردار ہو جائے گی اور دنیا کی نگاہ میں عزت والے بن جاؤ گے اللہ کی نگاہ سے گرو گے سونے چاندی کے پہاڑ اٹھا کر اپنے سر پر ڈھولو لو اور دنیا کا قیمتی کپڑا پہن لو میری مائیں اور بہنیں آج فلموں میں کام کرنے والے بظاہر دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں بظاہر قیمتی کپڑے پہنتے ہیں بظاہر قیمتی کاروں میں سفر کرتے ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے انہیں ان کی طرف دیکھ کر پیشاب کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے ان کی طرف دیکھ کر بھی گوارا نہیں کرتے بڑی ذلت کی ان کی زندگی ہوتی ہے ان کی بیویاں بے وفا ہوتی ہیں ان کے شوہر جو ہے ان کے خامن ان سے ناراض ہوتے ہیں اکثر فلموں کے اندر کام کرنے والی کی شادیاں نکاح کرنے کے بعد دو چار مہینوں کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد آپس کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں جتنے ان کے نکاح ٹوٹتے ہیں غریب کے اتنے نکاح نہیں ٹوٹتے جتنا ان میں جھگڑے ہوتے ہیں غریبوں ہوتے لیکن آنکھوں سے کیا دکھتا ہے یہ غلام بادشاہ خان ہے فلاں یہ خان ہے اور وہ کروڑوں روپئے کما رہا ہے اور اس کی یہ عزت ہے لیکن اس کے گھر میں کیا ہے اس کا سونا کیسا ہے وہ کتنا ڈاکٹروں کی دوائیں انجیکشن لے کر رات کی نیند کرتا ہے یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے حقیقی عزت اللہ کے راستے پر چلنا ہے قرآن کی بات ماننا ہے حدیث کی بات ماننا ہے لگے کپڑے یا ایک دنیا کے قیمتی ہلے اور جوڑے سب برابر ہے اللہ کے یہاں ایک دن سب کو نکالا جائے گا کفن پہنایا جائے گا سائیکل اور کروڑوں روپے کی بیس کروڑ کی کار اللہ کے یہاں برابر ہے سائیکل کے سواری کو بھی مرنے کے بعد الگ کر دیا جائے گا اور کار میں بیٹھنے والے کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑوں کو بھی الگ کر دیا جائے گا وہی مسجد کے جنازے میں ڈال کر جو ہے قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان آکرمکوں ان افقات اے لوگوں اللہ کے یہاں بلند مقام اگر کوئی ہے اللہ کے یہاں کوئی عزت والا ہے تو تقوی والا ہے چھوڑ دو میری مائیں اور بہنیں یہ دنیا کے راستے کو ترک کر دو فکر نہ کرو دولت آنے کی دولت جانے کی مال رہنے کی شوہر نے مال گروی کر دیا شوہر نے مال بیچ دیا ہم شادی میں جائیں گے کیا ہوگا مال پہننے سے عزت نہیں کپڑا پہننے سے عزت نہیں قیمتی کپڑوں جو ہے گھروں کے اندر رہنے میں عزت نہیں اچھا کھانے میں عزت نہیں عزت تو قرآن پڑھنے میں ہے عزت دین پر چلنے میں ہے عزت اللہ کو ماننے میں ہے عزت نبی کے طریقے پر چلنے میں ہے آپ کہیں گے یہ دنیا ہے مولانا صاحب یہاں دنیا داری کچھ کرنی پڑتی ہے کیا نبی دنیا میں نہیں تھے کیا صحابہ دنیا میں نہیں تھے کیا نبی کی بیویاں دنیا میں نہیں تھی کیا ان کے پیٹ کو بھوک نہیں لگتی تھی کیا ان کے جسم پر کاٹا نہیں چکتا تھا کیا ان کی آنکھوں کی ٹنڈک ان کی اولاد نہیں تھی یا ایک کیا وہ شوہر اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے نہیں تھے کیا وہ بیویاں اپنے شوہروں پر جان دینے والی نہیں تھی یا یہ کہ ان کے کارخانے نہیں تھے کیا ان کا مال دولت نہیں تھا سب کچھ تھا اور ہم سے زیادہ تھا لیکن انہوں نے یہی سمجھا کہ عزت اللہ کے ماننے میں قرآن کے ماننے میں اولیاء کے طریقے پر چلنے میں ہے یہ چھاؤں کی طرح ہے اتنا بڑا سورج جو ہمارے سروں کے اوپر منڈلاتا لاتا ہے وہ آخر کار اندھیری پکیا بن کر غروب ہو جاتا ہے اتنا بڑا چاند جو چودہویں کا چاند بن کر وہ دنیا کے اندر غرور کرتا ہے تکبر کرتا ہے اما آباد کی تاریخی میں وہ کہیں کھو جاتا ہے اور کہیں چلا جاتا ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور لوگ پہلی کا چاند دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں وہ باریک کاٹے کی شکل میں آسمانوں میں نظر آتا ہے چاند چاندنی ختم کر سکتا ہے سورج اس کی شوائیں اور اس کا شباب ختم ہو سکتا ہے ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر سکتے ہیں اور میری مائیں اور بہنیں سمندر کا اتل پتھل اور سمندر کا جوش ختم ہو سکتا ہے تو ہمارا مال ہماری دولت ہماری جوانی ہمارا حسن ہماری خوبصورتی ہمارے بنگلے کیا ہمیشہ باقی رہ جائیں گے ان میں سے باقی رہنے والی نہیں اللہ نے کہا کلو کا علی بھی کر دوں جلانی ولی کرام سب چیزیں پنا ہونے والی ہیں یہ بنگلے یہ پل یہ قیمتی گھر اور یہ جو ہے پارک یہ تمام چیزیں وہ فنا ہے وَيَبْقَى کا رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ کرام اور تیرا رب جو ہے باقی رہے گا اور رب کا نام باقی رہے گا اور رب کے ماننے والوں کا نام باقی رہے گا آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دنیا جانتی ہے کیا کارخانے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو جانتی ہے تجارت کی وجہ سے ان بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے تو صرف تقوی کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کو یاد کیا جاتا ہے تقوی کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو یاد کیا جاتا ہے تقوی کی وجہ سے سوالات صحابہ کو یاد کیا جاتا ہے تقوی کی وجہ سے اور یا اکرام کا نام عزت سے لیتے ہیں تقوی کی وجہ سے وہی کوئی راجیو گاندھی کا نام لے کیا کوئی عزت کرتا ہے اندرا گاندھی کا نام لے جب تھے تو ان کی کیا عزتیں تھیں اور جب چلے گئے کون آج ان کو عزت ہے ارے سورے کہہ کر ہری سوری کہہ کر آج لوگ گلیوں میں ان کو پکارتے ہیں جب تک عہدے تھے لوگ سلام مارا کرتے تھے اور چلے گئے دنیا سے ہاں وہ اندرا گاندھی تھی مر کو چلے گی ہاں وہ راجیو گاندھی تھا کوئی عزت نہیں اور بزرگان دین حضرت شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ ان کا نام لے کر ہم ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں کوئی سنگل نام جناب الیاس صاحب آج تک کوئی نہیں بولا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ تبدیلی کام کو دنیا کے اندر جاری فرمایا اور اس سنت کو زندہ کیا تو آج پوری دنیا کے اندر حضرت کا نام عزت سے لیا جاتا ہے عزت اللہ کے دین کو ماننے میں ہے میری مائیں اور بہنیں اپنا مقام اگر اونچا کرنا چاہتی ہیں اپنی زندگی کے اندر ایمان کو داخل کریں اللہ رسول کے طریقے پر چلیں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں آقا کے طریقوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے دین پر زندہ رکھے اور دین پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین واہ